حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو ہمیں سونے چاندی کے بجائے عام کپڑے اور دیگر معلومتا غنیمت میں حاصل ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی طرف روانہ ہو گئے آپ کو ایک غلام ہدیہ کیا گیا تھا جس کا نام مدعم تھا جب ہم وادی القرا پہنچے اور مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے پالان اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آن لگا جس سے وہ قتل ہو گیا لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو کہ اسے دوران جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے موت آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کس نہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلا شبہ وہ چادر جو اس نے خیبر کے روز تقسیم سے پہلے غنیمت میں سے اٹھائی تھی وہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے لوگوں نے جب یہ سنا تو کوئی ایک تسمہ لے آیا تو کوئی دو تسمے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ آگ کا تھا یا فرمایا دو تسمے آگ کے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو گیارہ